الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا نفرق بين أحد من الرسل آمنت بالله وقرأ مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي سبحان الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله الصلاة والسلام عليك يا مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سامعنا السلام علیکم شار اقبال سبحان اللہ دا دا اج مبارک روحانی جلسہ جنہ دوستوں کی محنت کاوش کا نتیجہ اللہ ہو جل شان خدمت میں شرف دوستان گرامی وقت بیان کچھ بیاں میں در در در مولانا نے اے جملہ فلانبی نبی نبی تھے فلان نبی نبی تھے فلاں نبی نبی تھے حضرت آدم یاد حل فلاں نبی تھے اور رہے ہیں یہ ناچیز کو تھوڑا شکیل لگ رہا تھا تو وہ میں غایت معرفت غائب بابا لائسنس کہوں گا بیان کے اندر انتہائی اجمال سے کام سامنے لیا گیا آدم توجہ سے مسئلے کی صحیح وضاحت نہیں فرمائی پائی تو گا تو نہی مسئلے پر کوئی بنتا <laughs> قرآن حمیر کی آیت کریمہ اسی وجہ سے لال دینا بین احد من ہم مسلمان لوگ رسولوں میں تفریق لے لیے اس کے دو معنی کیے ہیں ہمارے ایک معنی یہ فرمایا ہے کہ ہم بعض کو مانے بعض کو نہ مانے کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے پر مان لائیں بعض پر نہ لائیں ہم ضرور کی طرح نہیں نشارہ کی طرح نہیں ہم سب لوگوں کے مانتے یہ مارا میں چاہتا ہوں دوسرا مارا یہ ہے کہ ہم بعض کی توہین کریں بعض کی تعظیم کریں اور ہم سب نبیوں کی ہیں نبوت جو ہے نا یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے نبوت کتنے معنوں میں استعمال ہوتا دو معنی ہے نبوت استعمال ہوتا ہے ایک نبوت ہوتی ہے نبی نبی صفت وہ دلال قائم ہے وہ دلال مارنا دیتے ہیں نبوت ایک مانا یعنی اللہ جب کسی نبی کو نبوت ادا فرماتا ہے تو آگے سنت کا یہ مذہب مطلب ہے یہ فرماتا ہے کہ نبا تو سر سر جال سر کا نبی کلام فرماتا ہے فرماتا ہے میں نے تجھے نبی بنا بنا اب نبی بنا دیا جب کہتا ہے اس وقت وقت وقت وقت اس کو جن خصوصیت خصوصیات اور فضائل سے نوازتا ہے یا جو خصوصیات آپ کے اندر رکھی ہوئی ہوئی جن کی وجہ سے نبوت بنا فرماتا ہے اور فرماتا ہے تمہیں یہ دو مذہب ہیں ایک مذہب یہ ہے کہ نبی میں نہیں نبی بن جاتا اللہ تعالیٰ نبی بنا لیا نہیں اس کے اندر نب واسطے جو خصوصیات اور فضائل چاہیے ہوں نے اللہ رکھ کے ہوں ویگ ویگی بنا کے بنا کے اللہ تعالیٰ اللہ ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم سے زیادہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کہاں ہے بھی ہے یہ مسئلہ اس پہ اعداد اس پہ اعداد اور برحق لگ رہی ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ والا بننے زمین بنائی ہر زمین لوگ ہر فصل لوگ خصوصیت بعد یا پہلو دونوں سوچ ہے پہلو نبی بنایا اس وقت وہ نبی بن گئے اللہ تعالیٰ شانہ دینے دے ختم کرے گا کیوں ہو اللہ تعالیٰ شان دین کے اس لیے کھولتا ہے اس میں شکر نہ کرو اللہ نے وعدہ اگر تم شکر کرو گے میں نعمت بتاواں گا تو نبی شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے کمالات اور زیادہ بتاتا نہیں سمجھ لگی تو نبوت کا ایک مان صفت شان فضیلت خصوصیت وہ تقسیم جس اللہ فرمانا چاہتا ہے نبی بنا بنا رہا ہے جس لیے رب نے ہمیشہ واسطے لگی ہے اور رب نے اس واسطے اتنا یہ نہیں آخیا کہ تم چاہتا زندگی واسطے نبی بنایا گیا اللہ تعالی کا کلام ہمیشہ واسطے نبی بنا نبی ہی رہنے لہذا حضرت آدم کس مانے اب بھی نبی Come on. بولو گرا ادھر ویسو دوسرا مانا نبی نبوت شریعت نبی شریعت حضرت آدم کی شریعت عیسیٰ کی شریعت یوسف کی شریعت موسا کی شریعت نبی شریعت والا یہ کٹیا جانا شریت مارا ہوئے تھے پچھلے دے سب پہلے بھی سونے ہو اگر نہیں سمجھ آئی میں دوبارہ نبوت میں کتنے مانے ہو دو ایک نبوت صفت یعنی نبی ایک من ایک حقیقت اس کے ساتھ قائم ہے جس میں کبھی ذرہ برابر فرق نہیں آ دوسری نبوت ہونے کا مانا شریعت تو نبی دیا پچھلے نبیا دیا شریعت وہ مک گئی ہیں نبوت پہلے مانے دوسرے مارے وہ سمجھ آئی گئی یہ عام کتابیں نہیں جی، اپنی گل لیکن سارے بزرگوں کی تعلیمات مشہور ہو قرآن حدیث ہے بالکل ٹھیک پوے پوے بولتے نہیں جی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے یہ کہنا ہے وہ نبی تھے یہ بھی ٹھیک ہے وہ نبی ہیں یہ بھی ٹھیک ہے نبی تھے شریعت اپنی کے لیے آئے جب جب جب شریعت بھی تھی اس سمجھنے میں آپ نبی تھے صاحب شریعت لیکن آپ نبی ہیں یعنی, یعنی وہ جی یعنی شان اللہ نے نبوت داری دیتی ہے شریعت نبوت نہیں یعنی نبوت شان والی صفت والی خاصیت وہ نبی نبی نہیں شریعت آگے سونے کبھی آپ شریف دو ماں مانے ہمیشہ ہمیشہ ایک مسئلہ ہے کہ پچھلے نبیوں کے دور شریعت بات مارے نائب جی خلفاء حضور دے صدیق اکبر فاروق اعظم انہاں شریعت رسول دی سی اور اے نائب نائب سن سن سن تو پچھلے نبی بھی شریعت رسول دی سی کہتے ہیں نہیں نہیں لیکن ساڈے محققین نے یہی پسند کیتا ہے اور صوفیاء نے کہ وہ نائب سن سن اور ایک خلیفہ چار آر صحابی نائب ہے اے او بھی نائب ہے اے اے بھی نائب ہے شریعت کی کوئی نہیں ان پاس محمد کی شریعت لے کے نہیں بھگوان سبحانہ نے راہ دکھائی حضرت آدم کو لونا دے توجہ ہے حضرت آدم کو آئی ایک اور عجیب رنگ آئی ہے اس طرح وہ رنگ بدل رہے ہیں ایک حکمت رب یہ سنیا سنیا کا کا کا جڑا دعوی مسلمانوں بزرگوں ربنیا سارے کبھی سارے نبی بنایا کی مطلب شریعت شریت سی وہ سرکار کی ہی شریعت بھی شریعت سے مختلف رنگ مختلف دوران ظاہر ہوتی رہی وہ دعویٰ ہے کہ سارے نبی حضور کے نائب حضور اصلی نبی وہ نائب نبی یہ خلیفہ بناؤ والے وہ خلیفے بننے والے وہ نبی نبی نے نبی پھر حضور دے یار نبی نہیں نہیں نہیں صحابی تے خلیفہ بھی نے اے صحابی خلیفہ نے او نبی خلیفہ اے دعویٰ ہے اس دعوے دی دلیل ہے قدرت والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھا کر رکھا ہے فضل احمد چشتی باقی نبی نائب نے حضور سرکار بھی شریعت چلاؤں سمجھ آ گئی چلو لوگوں پاس پاس یاد آ گئی تو کر دینا کر اس موضوع دلائل لال ثابت جن مرضی شعبے بنا لو لیکن میں اس موضوع ثابت کرنے واسطے ایک گل کر دیا بزرگ حضور نبی لمبے باقی نبیا نے حضور دی کی شریعت بطور نیابت اور جاری حضرت عیسائی خدمت کریں گے حضرت تمام مولا فاض کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صحابی ہیں نبی بھی ہیں خلیفہ بھی ہیں اور آپ آس پاس جگہ بھی حضور کے روز شریف رکھی ہوئی ہے جب ہونا دفتر سال ہونا ہے اتنے بخاری شریف فرمانی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹھے بیٹھے حضرت نے فرمایا آقا نامدار نے فرمایا ان الزمان قد استدار علی ہے حضور نے فرمایا زمانہ اپنی اصلی شکل کے پھر گیا ہے زمانہ اپنی اصلی شکل میں گھوم گیا ہے زمانہ اپنی اصلی حالت میں گھوم گیا ہے اس کا ایک ظاہری معنی ایک باطنی معنی ہے میں زبانی نو اسی طرح بنایا مشرق لوگ جی متعلق ہزور سرکار نے فرمایا نہیں بارہ مہینے کا رب کا بھی پہنچے گول صحیح بن پیرا پیرا شہید ہو گیا سرکار غلط گئی حضور بیٹھے سرکار ہزور شاہر ہوئے ہوئے پاپ محمد کی شریعت ہی ایک کتاب بنی ہے ہی ہے ہے فرمایا آج گھوم گیا اپنی شکل پہ مطلب پچھیا اگلے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبول شریف ساری ندیاں یعنی شریعت شریف ساری شریعت اثر ہر نبی حضور کی شریعت ہی لے کے آتا رہا ہے جڑی گریبی ہے وہ ہمیشہ واسطے نہیں ہوتی لہذا انہوں نے شریعت مک جب شریعت مک تو نبوت بھی مک گئی لہذا انہوں نے بارے اس لحاظ نہ رکھیے کہ وہ نبی تھے یعنی ان کی شریعت تھی تو ٹھیک لیکن اگر یہ کہیں کہ انہوں نے جی شان سے خاصیت والی ضرورت ہوتی اس لحاظ نال وہ نبی ہے سن تو ہوں نہیں یہ گمراہی بولتے نہیں جی اللہ اکبر کبیرہ سونے پنجاب تو اپنے اللہ کے فرمایا نبی تھوڑے اندر سید پاک کئی بار اچھا شکارے پہلو لوگوں پہ سورج مگر چارجلے شری موش سرگر پہ چلے ساری سنیں صحیح گئی ہمیشہ پر پیڑ ہے Amen. بدلی بدلتے رہے آتے رہے جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے ہمارے حضور آتے جاتے نہیں رہے ہمارے حضور صرف گھومتے رہے رہے ہیں جس نے وقت آیا ختم نبوت اس ظاہر ہو گیا لہذا چند چھپ کے شریعت اپنی ہی دتی رکھی یہ کس نے کہا چشتی اور تم ایسی گل اپنے کے گھروں کے کر دیتی ہاں جی وہ آپ نے بلال دوسرے نے ایک الگ مسئلہ ہے مسئلہ مسئلہ مسئلہ فقیر اللہ جڑے نے جو بول گئے ہمارا نے تو پھر سانو کا ڈر لگے ایسا اچھا کہ کری کر ادھر میں خوش رہو ہر ختم موہر خوشگا نبوت دو معنی سمجھاؤ ایک نبوت دو معنی صفت نبی ایک نبوت دو معنی شریعت نبی ہر نبی صفت آپ اپنی شان نبوت موجود موجود انہوں نے ذرا نہیں فرق آ سکتا نہ دنیا ندی ہوا بدل گئی لہذا سارے بدلے سارے بغان نبی ہو گئی ہے نبی ہے نبی رہے گے لیکن اپنی شان سال اپنی یعنی اپنی نال نال نبی نبی نبی سن ہر نہیں یعنی شریعت شریعت ہے ہے ہے باقی ایک دوسری رہی ہے باقی ہر شخص صرف ایک نبوت روڑا ہے مرزائیاں باقی کسی نہ روڑے نہیں سارے روڑے ہر پاس لوگ مرزائی رہے ہیں لہذا اب مرزائیوں کے ساتھ ختم نبوت کا مسئلہ صرف یہ رہ گیا ہے باقی دنیا میں مسلمانوں کے اسلام کے تمام مسائل حل اور کسی نے روڑا رہا روڑا جا میں تو دو ڈرام ڈرامے نچتا اگر میں آ جائے سکے پہلے ہی خفا مجھ سے ہے تہذیب کے درد اقبال کہتا ہے کہتا کہا اقبال نے کرا کی کر میرے پیارا انگریزی تہذیب کے فرزند فرزند انگریزی تہذیب یہ فرزند کا مطلب ہے دو جنم دو جنم ایک تو پیدا ہوا بیچارہ اپنے ماں باپ سے نا لیکن اس جنم کا سب اثر ختم ہو ایک نیا جنم پیدا ہوا جب جب جب جب یہ فرنگی تعلیم کے ذریعے فرنگی تہذیب میں آیا تو ایک نیا جنم پیدا ہوا یہ نیا جنم اس نے نئے پیدا ہوا یہ اپنے ماں باپ کا بھی فرزند ہے اور یہ تہذیب کا بھی فرزند ہے اور تہذیب کے فرزند وہی ہوتے پاگل نکلا لا لا خوش خوشی افسوس کہ اس نوجوان چلو ریس کر کسی بندے بھی نکلیا کھوتے پتر آ کے خوتے بھی نہیں اپنے میں تو تو اقبال تمہیں سناوا حیران رہ جاؤ ایسی عجیب بات ہے اور اقبال پیدا ہوا پیدا ہوا اور تیاری وزاری گزاری زندگی بسر دیکھ لیجیے لوگ جنگل تو آئے ہیں ایک بار جیسے لکھنا ہے اور اسلام کی نکاوانی کرتا ہے تو یا سہارا اور جنگل سے آنے والا یا پہاڑوں میں رہنے والا مرد کیوں کیوں یہ مشنوئی کے عاشق ہوتے ہیں وہ ہیں بولنے نہیں جی کر کے سوال سارے جی ہوا چلے سارے ہا کے لے سانو ہلاؤ کیا مسلمانوں اور اسلام کے تمام مسائل حل ہو گئے حل ہو گئے اور سب دشمنان اسلام کے ساتھ بالکل مسئلے حل ہو گئے جھگڑے مک گئے صرف ایک مل گئے یہ صرف اور صرف مسلمانوں کی نظر کو پھیرنے کے وہی شوشا چھوڑ دیا جو پہلے سے ستر سال سے چھوٹا ہوا ہے جو شوشا ستر سال سے چھوٹا ہوا ہے وہ چھوڑ دیا گیا میں دسنا میں بچے نو آخیا کہ دو لفظ بول آخو جی یہ پلیت اور کفر تمہارے زبان کے مطابق یہ پلیت اور حرام اور کفر ہے اور وہ سیاست مودی خلافت والے وہ فرض ہے تو بتاؤ ہو بتاؤ بتاؤ ماحول اور معاشرے میں جو برائی ہو چل رہی ہو مروج ہو اس میں شامل نہ ہونا اور کر کے رہنا اور بات ہے بتاؤ کیا جو اسلام کی دعوت دینا اور شخص ہوتا ہے اس پر یہ فرض نہیں ہوتا اس برائی کے خلاف آپ بولے اور جو فرض لوگ چھوڑ چکے ہیں اس کی طرف بلائے بلائے بلائے فرض کی دعوت دے حرام سے بچائے حرام سے بچنے کی دعوت دے فرض کی طرف آنے کی دعوت دعوت یہ دو دعوتیں اس پر فرض یا نہیں بولو اگر یہ دو فرض ہے اس کا مطلب یہ نکلا دو فرد چھوڑے تو ہم تو جانم کی تیاری کر رہے ہیں دو فرد چھوڑے چھوڑے چھوڑے چھوڑے اگر میں کسی برائی میں شامل نہیں ہوتا تو میرا فرد بنتا ہے لوگوں کا لوگوں کی یہ برائی ہے اس میں شامل نہ ہو بولتے نہیں بولتے نہیں اور اگر اور اگر اگر لوگ کیا میرا فرد نہیں بنتا کہ میں اس فرد کی ٹاور دوں اور لوگوں اور عمل کروں یا تو میں تو میں تو میں وہ مسکین بن جاؤں بن جاؤں بلکہ جو پہاڑوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے وہ کہتا ہے یار میں یار رہتا کر نہ رہتا لوگ خسما رکھا بولتے بولتے لیکن اگر میں دعویٰ کرا کہ میں لوگوں اسلام کی دعوت دینی کیوں نہیں چلو میم بچا کے میرے نال سارے راضی رہے رہے ری رائے سمجھو بول طرح مسلا اگر کوئی وہ وزیر جی گھر حملہ حملہ بھی ہوا لیکن جنہیں کرایا ہے نا میں میں تو سوال کرنا انہوں نے ایک گل سنی کلب کلب بھی میرے کو اس کلب اسلر سوال کیا کسی جی زاہد حامد پر تم نے فتوا کیوں نہیں لگایا اور اس کو کیوں چھوڑ دیا معاف کیوں کر دیا وہ آگے سے کہتا ہے بھئی میں نے اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ زاہد حامد نے کہا میرے ختم نبوت پر ایمان کیا میرے تو والدین میاں میر کے ساتھ دفن ہے دفن ہے میاں میرا میاں میرا تو دربار میں میرے والد بہن دفن میرا کیا قصور ہے مجھے تو کسی نے کہلوایا میں نے خود خود کہا تو بتاؤ اب اس کا چکر جو کہہ رہا ہے کہ مجھے کہلوایا یہ کلپ میرے پاس میرے پاس مسلمانوں مسلمانوں نکل جی ہاں، نے کہا ہاں، کسی نے ابو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کچھ گستاخی بھی راحت حامد نے کسی نے کروائی وہ مجرم نہیں وہ اس کا مطلب خاص یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی کے کہنے پر کوئی خدا رسول کی گرو نہیں کرے تو وہ مجرم نہیں پہلے مجرم ہے تمہارا سیدھا یہی ہے چار تین سال کا بچا سر فلاں کسی پاس کوئی بول رہا جا رہے شک کس کس کے بارے میں کہیں گھر کا گھر کا گھر بیمار ہے کس کس کو کس کو کس کو سمجھائیں گل وہی ہے حال بنیا ہے ختم نبوت کا مطلب یہ بن گیا ہے کہ حضور کی نبوت ہی ختم کر دو حضور کی نبوت ہی ختم کر دو کیوں نبوت کے دو معنی بتائے ہیں بتائے سنے جو ایک نبوت کا معنی ہے وہ کوئی ہلا نہیں ہلا نہیں ہلا نہیں دوسرا نبوت ہے شریعت ہے شریعت ہے شریعت شریعت شریعت سدوں کی مقدم مقدم سارے آدھے نظام مصطفیٰ کے لیے ہو پر شریعت نہیں ہے نا نظام مصطفیٰ نہیں ہے نا نظام مصطفیٰ تو نہیں ہے تو پھر شریعت نہ ہوئی نہ ہوئی نہ ہوئی نبوت قدم ہوا قدم کی تھی کھڑے اور میں تھے یہ گل سمجھ آ گئی سمجھ آ گئی کی کہ انہیں آخیا ہیں اس کو تو کسی نے کہلوایا اس کے والدین کی قبریں تو میاں میر کے ساتھ تو میں نے کہا حضرت کاش کاش اٹھنے سے پہلے ذرا ادھر قبر قبروں کی طرف نظر مار لے اگر میاں میر کے دربار کے ساتھ قبریں ہیں تو پھر تو پھر تو بےچارا میں کے ساتھ جی، اور اگلی گل سن وسلم آپ پاک دا سمجھ آئی کہ اجازت نہیں ہے بغیر توبہ کے جینے کی اجازت نہیں جینے کی اجازت نہیں ہوتی یہ بتاؤ گستاخ کو جب جینے کی اجازت اسلام نہیں دیتا تو گستاخ کو حکومت کی اجازت کیسے دے گا کیا بات ہے سمجھ نہیں آئی میری بات میری بات وہ جنہوں اسلام جین کا حق نہیں دیتا اور حکومت کا حق دے گا ادھر جدو گستاخا ووٹ لڑا گے لڑا گے گستاخا ووٹ لڑا گے یہ مطلب سمجھنا کی ہوتا ہے پر کدی آپ سوچا ہو جی، سارے مفکر مفکر مفکر روح شکر تو فارغ ہوئی ہاں جی ٹھیک تو ویل نے لے لا ہاں۔ ہزار ہزار روپیہ چاندی دا کٹھا ہویا شام بازار اپنے پٹھے ڈر آخیا عبداللہ بن عمر عجیب گل تی ہزار ہزار ہم منڈیاں میں پتھر اتار کے لے جا پھرنا ہے آج تمہارے نبی سونے سبق یہ ہو ہوتا ہے اچھا دنیا کی فکر رکھے تم کی فکر رکھنا میں فکر نہیں رکھا فکیرا تیرے واسطے بڑا ہے استعمال کر رہے ہیں بخا بن گیا بتخا نالی ساری دھیان ایک مولوی لب لب کے بہانے بہانے آخر میری فیس پنجا میری لاکھ روپیہ جاواں گے نہیں تے ایتھے ہی شہید ہو جاواں فقیر ایتھے ہی مرے جاواں فقیرا فقیرا مردا روپیے پیچھے کہنا فقیر فقیر لب لب کے دنیا مردار کے پیچھے دین گاؤں گے تمیز نہیں پٹھے پٹھے حوالے حوالے پٹھیا پٹھیا گلا بخاری بدل حدیث بدل مانے بن سبنے کر کے اپنے نفس کے مطلب ایسے جی ہاں، طرح ایک ہوئے جنہوں سامنے لکھ روپیہ پیا شام دے سالن دا چیتا لکھ ہر شہر مسلمان آج پچھلے والی گل کریں گے بولنے نہیں میں آتے آدمی اپنے جی، اپنے غیر غیر کیوں ناز ناز کر کر بولتے نہیں شہر نتی کسی فلم ڈرامہ جیب کٹنی ہو اگر تو جیت گیا تو میں گیا ہر تو گیا جیت تو پھر پانچ سال جیتا رہی پانچ سال حکومت بھی کرتا رہی تو میں پوچھنا وا اسلام اجازت نہیں ووٹ برادری پانچ سال حکومت بھی حق نہیں ایسا کلمہ زیادہ تر پڑھنے آج کل مولانا محمد شرفی صاحب اللہ فرماتے ہیں لا الہ مر شاحبات گستاخ رسول جی ووٹ مانا یہ لڑوں پھر من آئیے ٹاس نکلیا تیرے نام کا تے تو پانچ سال حکومت کری جی مرضی کری اسی چپ گے کیونکہ زبان دے بیٹھے ہیں نبوت ختم کی بیٹھے بلکہ الوحیت ختم ہے الوحیت ختم ہے یہاں پر نبوت کتنے ہوئے الوحیت ختم ہے حاکم اللہ اللہ اللہ آپ کے اللہ کا حکم کیا ہے رسول کی شریعت اللہ کا حکم اللہ کا کا حکم اللہ کا حکم رسول کی شریعت شریعت مطلب شریعت جو گی وہ گے نہیں ایک ووٹ جدھر ہو گیا بہت وہ گے وہ بننا گئی یہ ہیں کر کے اقبال آاری نگاہ دین اسلام دنیا سب کچھ کو سمجھنے والے اللہ کریم یہ سیاست ہے نا والی یہ تیری مقابل ہری ہری ایک طرف تو ہے ایک طرف یہ تو کہتا ہے میرا حکم چلے چلے یہ کہتا ہے نہیں نہیں ان کا حکم کا حکم چلے اس کا مطلب ہے اللہ ہی حریف ہے تیرے مقابل ہے جتھے آن کے عیسیٰ علیہ السلام جیسے آن کے نبی کی شریعت کے پابند اور میرے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آن کے ووٹ کراؤ گے نہیں تو ایسا کہ مکالا ملی بیٹھے میں جو کتاباں جوڑ کے آیا جو موضوع لانا سی وہ عنوان سی یہ موضوع قرض ہے آج ہی میں نے اس کی تیاری کی ہے اور کسی وقت انشاءاللہ پیش کروں گا کروں گا ذکر خیر اس دے متعلق جو پک پک اٹھی پھرتی ہے نا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ ایسا سب بیڑا میرا پک پک رہ جائے اسلام کے شاہکار شاہ سوار جہیا بکا بجتی ہیں جتوں گندے کیڑے اٹھ پہ سان پتا صرف اس پاک دامن کی پاکی بیان کرنے جنہوں سڈا اقبال ہندوستان کا ہمارا اقبال کہتا ہے عالمگیر ہندوستان کا صرف اور صرف جو ایک حقیقت ہے اس کو ظاہر کرنا مقصود تھا ان شاء اللہ ہوں سارے سمجھ گئے ہو کہ ویلے آخر ہے وہ نبی کے کس معنی میں لحاظ آخنا ہے وہ نبی ہیں اور ساڈے نو اگر گے بھائی جان بھیا نسبت سے شروع ہوئی میں کلندر جدر نقش بندی بزرگ بنے نئے بزرگ بنے بسم اللہ